تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا یعنی حقدار بنا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا بری جگہ پلٹنے کی